شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستتر